عبداللہ بن رجا نے یونس سے انہوں نے زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خمس سے ہمارے حصے کے سوا اضافی بھی دیا تو مجھے ایک شارف ملا اور شارف سے مراد پختہ عمر کا مضبوط اونٹ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تریسٹھ